حضرت ثابت بن ابی صفیہ سمالی سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ میں نے ابو جعفر سے پوچھا کیا آپ کو حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی یہ حدیث پہنچی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک بار اعضاء کو دھو کر وضو کیا انہوں نے فرمایا ہاں میں نے کہا اور یہ حدیث بھی کہ دو دو بار اور تین تین بار اعضاء دھو کر بھی وضو کیا انہوں نے فرمایا ہاں سننے ابن ماجہ حدیث نمبر چار سو دس